ببركة إن الله الله وملائكته يصلون على على النبي النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك سيدي يا حبيبي يا رسول الله حمد و عین کے بعد <clears throat> معزز کرام رفیقان ملت تمام تعریف تمام محاسم محامد اور تمام پر مکارم صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے موز سامی نے کرانی آج جو سورہ مبارکہ ہمارے دس میں ہے وہ سورہ یوسف ہے یہ سورہ مبارکہ مکی ہے اور یہ سورہ مبارکہ کا نزول کچھ اس طرح سے ہوا کہ اہل مکہ نے یہودیوں سے کچھ سوالات سن رکھے تھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کوئی نبی گزرے ہیں اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے امتحان آ کر یہ سوال کیا کہ یہ یوسف کون تھے اور ان کا یہ خیال تھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت یوسف علیہ السلام کو نہ جانتے ہیں نہ ان کے واقعات کی تفصیل انہیں پتا ہے لیکن جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اس سورہ مبارکہ کا نزول ہوا اور سرکار علی صلاحت السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کے مکمل قصے کو بیان فرمایا تو یہود بھی اور کفار بھی انگوش بدندان ہو کر رہ گئے کہ یہ واقعی میں اللہ ہی کے نبی ہیں کیونکہ نہ تو انہوں نے کسی سے یہ قصہ سنا ہے نہ انہوں نے کبھی کسی مکتب میں تعلیم حاصل کی ہے نہ ان کو کسی استاد نے یہ بات بتائی ہے نہ کسی کتاب کا یہ مطالعہ کرتے ہیں پتا چلا کہ اگر انہوں نے بی آئی نہیں وہی بات کہی ہے گویا کہ جو یہود کی کتابوں موجود تھی جو نصارہ کی کتابوں موجود تھی اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی باتوں میں ایک بال برابر ہی فرق نہیں تھا تو ان کا دل تو اس بات پر گواہی دے رہا تھا کہ واقعی میں یہ اللہ ہی کے رسول ہیں اور اس کے بھیجے ہوئے نبی ہیں اور اللہ رب العزت نے ان کو اپنی نبوت کے لیے مبوس فرما لیا ہے اور ان پر وہی کا گویا کہ پیغام اور بار نافذ فرمایا ہے کہ جس کی تفصیل کو انہوں نے بے آئی نہیں اسی طرح بیان فرمایا جو سابق کتب متحرہ کے اندر موجود تھی تو سورہ یوسف سرکار علیہ السلاۃ والسلام نے اس جواب میں اشاع فرمائی اور سرکار نے اصلاح اسلام پر سورہ یوسف کا نزول شروع ہوا اور یہود انگوش بدندان ہو کر رہ گئے کہ واقعی میں ان کا دل یہ گواہی دے رہا تھا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں کیونکہ ان کا بچپن ان کی جوانی ان کے یہ مرحلے سارے ہمارے سامنے گزرے ہیں کوئی ان کا استاد نہیں ہے نہ تو انہوں نے کبھی کوئی کتاب پڑھی ہے نہ کسی مدرسے میں تعلیم حاصل کی ہے لیکن اس کے باوجود بھی آئی ہی بالکل تفصیلی جو جو واقعہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ ہوا وہ انہوں نے بھی آئین ہی گویا کے سنا دیا اور اس میں اور توریت اور انجیل کے اندر کوئی فرق گویا کے برپا نہ ہو سکا تو لہذا ان کا دل تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صداقت کی گواہی دے رہا تھا لیکن کف ان پر اس قدر غالب آ چکا تھا کہ حق ان کے سامنے آیا ہونے کے باوجود ان پر گویا کے تعصب کے پردے ان کے دل و دماغ میں اس قدر پڑ چکے تھے حضرات گرانی کے انہوں نے حق کو قبول نہیں کیا اور اس سورہ مبارکہ کا نظور ہوا جس کی تفصیل آپ کر سکتے ہیں اللہ رب العزت نے حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو احسن القصص فرمایا کہ یہ بہت شاندار اور بہت اچھا قصہ ہے ہوا کچھ یوں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے صاحبزادے میں انتہائی اختصار کے ساتھ اس قرض کروں گا اس کی تفصیلی بحث میں نے گزشتہ رمضان میں درس قرآن کے اندر تفصیلی بیان اس پر کیا ہے واقعات میں مفسرین کے متعدد اقوال ہیں میں اقوال کو بھی اختصار کے طور پر آپ کے سامنے بیان کروں گا تاکہ اس نشش کے مختصر سے وقت میں اس قصے کی تکمیل ہو سکے حضرات محترم حضرت یوسف علیہ نبی علیہ السلاۃ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے صاحبزادے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کو ایک دفعہ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب عرض کیا جو آپ نے دیکھا تھا جس کے ابتدائی صورت میں یہ بیان ہے کہ قال یوسف علی ابی ہی یا ابتی انی تو سول قمر رائ تمنی ساجوی عرض کی اے میرا ابا حضور کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ گیارہ تارے اور گیارہ سورج اور گیارہ چاند میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس کی تعبیر بتانے سے یہ ارشاد فرمایا کہ بیٹے اپنے اس خواب کو اپنے بھائیوں سے چھپا کر رکھنا اس لیے کہ تمہارے بھائی کہیں تعصب میں آ کر تمہارے ساتھ کوئی اور معاملہ نہ کر دیں اور اس کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ رب العزت ان قریب تمہیں نبوت کے جامع سے ملبوس کرنے والا ہے حضرت محترم حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ تو انتقال کر چکی تھی اور ان کے جو بھائی تھے بنیامین وہ ایک والدہ سے جن سے حضرت یوسف علیہ السلام تھے اور دوسری والدہ سے تقریباً گیارہ بھائی تھے جو آپ کے سگے بھائی نہیں تھے باپ شریک تھے لیکن والدہ شریک وہ نہیں تھے کسی طریقے سے الغرض وہ باتیں ان تک معلوم پڑ گئی اور انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی بارگانے گویا کی عرض کی کہ حضور آپ ایسا کیجئے کہ آپ ہمیں یوسف کو دے دیجئے تاکہ ہم سہر و تفریح کے لیے نکل جائیں پہلے عرض کرنے سے پہلے انہوں نے بیٹھ کر یہ مشورہ کر لیا تھا کہ باپ کی توجہ کا مرکز یوسف بنا ہوا ہے باپ کی محبت کا مرکز گویا کہ یوسف بنا ہوا ہے باپ ہماری طرف یہ توجہ نہیں دیتا یوسف علیہ السلام کی طرف ان کی توجہ زیادہ ہوتی ہے اور یوسف علیہ السلام سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں تو ان کی والدہ نے بھی ان سے کہا اور انہوں نے بھی ان سے کہا کہ ان کو ایسا کرو کہ اپنے والد سے دور لے جاؤ بعض بھائیوں نے یہ مشورہ دیا کہ الیاز بلّہ ان کو گویا کہ قتل کر دو بعض نے کہا نہیں نہیں قتل بیان مت کرو بلکہ ان کو ان کے والد گرامی سے گویا کہ دور کر دو اب سارے بھائیوں نے مکر کیا اور جس کو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہی کہا تھا قال یا بنیا لا تقصص رؤيا کا علی اخوتی کا فیکید فیکید لك قیدا کہ اے میرے بچے اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں سے نہ کہنا کہ تیرے بھائی تیرے ساتھ کوئی چال نہ چلے تیرے بھائی تیرے ساتھ کو یہ چاند نہ چلے جس وقت حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد گرامی کو یہ خواب بتا رہے تھے مفسرین فرماتے فرماتے کہ آپ کی سوتےری والدہ نے یہ خواب سن کر بھائیوں کو بتا دیا بعض کون یہ ملتا ہے کہ آپ کے ایک بھائی نے اس کو سن لیا اور تمام ساتھیوں کے اندر گویا کے تمام بھائیوں کے اندر اس بات کو پھیلا دیا حضرت یوسف علیہ السلام کو آپ کے والد سے جدا کرنے کے لیے تمام بھائی حضرت یعقوب علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور والدہ والد سے عرض کی کہ حضور ہم سیر و تفریح کے لیے جا رہے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ یوسف کو اپنے ساتھ لے جائیں یوسف علیہ السلام کو ہم اپنے ساتھ لے جائیں نبی حضرت یعقوب علیہ السلام نے تعجب کے ساتھ ان سے کہا کہ نہیں میں یوسف کو تمہارے ساتھ نہیں بھیجتا مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے پہلے یہ بیان کر دیا تھا کہ میں اگر یوسف کو تمہارے ساتھ بھیجوں گا تو تم آ کر نہ جانے میرے ساتھ کیا کیا بہانے کرو گے اور میرے یوسف کو مجھ سے جدا کر دو گے لیکن گویا کے بھائیوں نے بڑی قسمیں کھائیں اور بڑا وعدہ کیا کہ نہیں حضور ہم ایسا کچھ نہیں کریں گے ہم تو صرف سیر و تفریح کے لیے جا رہے ہیں ہم نے کہا چلو یوسف بھی ہمارے ساتھ ذرا سیر و تفریح کر لے گا حضرت گویا کے تقدیر میں مقدر یہ تھا اور یہ واقعہ گویا کے ماری وجود میں آنا تھا اور اللہ کے علم میں یہ ساری باتیں گویا کے موجود تھی تو لہٰذا یہ تقدیر مبرم تھی جو ٹن نہیں سکتی تھی حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف کو اجازت دے حضرت یوسف کو لے کر گویا کہ وہ سارے بھائی کیا کیا سب سے بڑا بھائی جو تھا اس نے حضرت یوسف کو اپنے کندھے پر بٹھایا کیونکہ حضرت یعقوب دیکھ رہے تھے اور بڑے خوشی سے کوئی حضرت یوسف کے پاؤں کو چمتا کوئی چہرے کو چمتا کوئی ہاتھ کو چمتا گویا اس طرح ہیلا بہانا کرتے ہوئے وہ تیزی میں حضرت یوسف علیہ السلام کو لے جا رہے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام کی نظر جب تک ان بھائیوں پر تھی تو بڑے نازے کے ساتھ اور بڑے زیبائش کے ساتھ گویا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے کندھے پر بٹھایا ہوا تھا لیکن جب وہ تمام بھائی حضرت یعقوب کی نظر سے اوجل ہو گئے اللہ اکبر کبیرہ انہوں نے حضرت یوسف کو زمین پر پھینک مارا اور کسی نے لاتوں سے اور کسی کسی نے گھوسوں سے گویا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو مارنا شروع کر دیا اور اس قدر مارا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ مجھے آخر تمہیں آخر مجھ سے بغض کیا ہے کیوں میرے ساتھ تم ایسا کام کرتے ہو تو انہوں نے کہا کہ تم ہمارے والد کی توجہ کا مرکز بن چکے ہو اور تم ہمارے والد کے بہت ہی زیادہ محبوب ہو تم ہمارے راستے کا گویا کہ کانٹا ہو تمہاری وجہ سے ہمارے والد گرامی ہماری طرف گویا کہ توجہ نہیں کرتے ہیں تو ایک بھائی نے کہا کیوں نہ آج بھی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جا تو جیسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ بعد میں جا کر تشریف فرما ہوتے ہیں تو حضرت جبریل نے آپ کو اپنے پروں پر روک دیا اور حضرت جبریل نے اللہ کی طرف سے ایک گویا کے قمیض لایا تھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہنا دیا گیا اور وہ حضرت ابراہیم سے وراثت میں ہوتا ہوا حضرت یعقوب تک پہنچا تھا اور وہ اس قدر گویا کے بوشیدہ ہو چکا تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس قمیض کو تعویذ کی صورت بنا لی تھی قمیض کو تعویذ کی صورت بنا لی تھی اور جس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائی لے کر جا رہے تھے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس تعویذ کو اٹھا کر حضرت یوسف کے گلے میں ڈال دیا تھا اور جس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کو گویا کے کنویں میں پھینکا گیا اور جیسے ہی کنویں میں پھینکا حضرت یوسف علیہ السلام اس گہرے کنویں میں زمین کی طرف آ ہی رہے تھے کہ حضرت جبریل امین اللہ کی طرف سے آئے اور آپ کو پروں پر روک دیا اور آپ کو گویا کہ ایک پتھر کے اوپر بٹھا دیا پھر آپ کے اس تعویذ کو کھولا جب اس تعویذ کو کھولا جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قمیض موجود تھا اس قمیض کی برکت اتنی تھی کہ اس کی روشنی سے پورا کنواں روشن ہو گیا اس کی مفسرین فرماتے ہیں کہ اس کی روشنی اتنی تھی کہ اس کی روشنی سے پورا کنواں گویا کے روشن ہو گیا حضرت گرامی اب سارے بھائیوں نے کیا کیا انہوں نے حضرت یوسف کا قمیض تو نکال لیا تھا کہ ہم جا کر والد کو دکھائیں گے اب حضرت گرامی انہوں نے کیا کیا ایک بکری کو ذبح کیا بکری کو ذبح کرنے کے بعد اس قمیض کو گویا کہ اچھی طرح سے خون میں آلودہ کر دیا اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچے پہنچنے سے پہلے دروازے پر بڑے زور زور سے رونے لگے مکر کرنے لگے فریب کرنے لگے حضرت یعقوب علیہ السلام نے دروازہ کھول کے پوچھا کہ کیا مصیبت تم پر آ چکی ہے اور تم کیا پوری خبر میرے لیے لائے ہو جو آج تم اس قسم کا کام کر رہے ہو تو انہوں نے کہا کہ ابا حضور ہم نے اپنے ضرورت کے سامان کو زمین پر رکھا اور یوسف کو ہم نے وہاں پر بٹھا دیا کہ تم ہمارے سامان کی نگرانی کرو اور ہم ذرا دوڑ لگاتے ہیں دیکھتے ہیں کہ زیادہ تیز کون دوڑتا ہے اور ابا حضور ہم دوڑتے دوڑتے بہت آگے نکل گئے اور یوسف کو بھیڑیے نے کھا لیا یوسف کو بھیڑیے نے کھا لیا اور یہ کمیز دیکھ لیجیے آپ گویا کے جو بھیڑیے نے کھایا تھا یہ خون سے لطپت ہے حضرت گویا کے یعقوب علیہ السلام نے وہ کمیز لیا اپنے چہرے پر لگایا اور فرمایا یہ میرے یوسف کی خوشبو نہیں ہے یہ میرے یوسف کی خوشبو نہیں ہے اور یہ عجیب بھیڑیا ہے کہ جب اس نے میرے بچے پر وار کیا تو قمیض پھٹا نہیں کمیز بالکل سلامت ہے قمیص تو بالکل سلامت ہے یہ کیسا بھیڑیا ہے کہ جب اس نے میرے بیٹے پر حملہ کیا تو کم سے کم کہیں نہ کہیں سے تو کمیز پھٹنا چاہیے تھا کمیز تو کہیں سے پھٹا نہیں اور تم کہتے ہو کہ جناب یہ بھیڑیا ہے ایک روایت میں آتا ہے جس کو علامہ راضی نقل فرماتے ہیں کہ حضرت یعقوب نے کہا کہ جاؤ بھیڑیوں کو پکڑ کے لو تو انہوں نے کسی ایک بھیڑیے کو پکڑ کے لے آئے امام نازی فرماتے ہیں کہ جب یہ امبیا کرام کی شان ہوتی ہے وہ انسان تو ہوتے ہیں لیکن ان کی بشریت عام انسانوں کی طرح نہیں ہوتی ہے گرامی آپ نے بھیڑیے سے پوچھا تو نے میرے یوسف کو کھایا ہے تو نے میرے یوسف کے ساتھ یہ معاملہ کیا اللہ نے بھیڑیے کو زبان عطا فرمائی اور اس نے عرض کی حضور میں نبیوں کا گستاخ نہیں ہوں میں نبیوں کا گستاخ نہیں ہوں اور نہ ہی مجھ سے ایسا فیل ہو سکتا ہے اب بھائیوں کا تو حال خراب ہو گیا کہ بھیڑیا اللہ کے نبی کی بارگاہ میں گویا ہو گیا اور وہ کہہ کر وہاں سے چلا گیا حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ تحقیق تم نے میرے ساتھ جھوٹ بولا ہے اور میرے یوسف کو تم نے مجھ سے جدا کر دیا اور یہ غم حضرت یعقوب علیہ السلام کے دل میں جمتا چلا گیا جمتا چلا گیا اور آپ کو یوسف علیہ السلام سے اس قدر محبت تھی اور اس قدر الفت تھی کہ آپ رو رو کے آپ کی بنائی چلے گی اب یہاں پر اعتراض ایک یہ ہوتا ہے کہ یوسف علیہ السلام بھی اللہ کے نبی ہیں اور یعقوب علیہ السلام بھی اللہ کے نبی ہیں تو یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے کے پیچھے رو کر نابینا کیسے کیسے گئے کوئی دین کی خدمت کی بات ہوتی تو ایسی بات ہو جاتی تو علامہ سید محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ روح المانی نے اس کا بڑا پیارا جواب دیتے ہیں کہتے ہیں دراصل بات یہ کہ یوسف علیہ السلام کا چہرہ اللہ کی تجلیات کا مظہر تھا اور جس کو دیکھ کر حضرت یعقوب علیہ السلام کو سرور آیا کرتا تھا اور جس وقت حضرت یوسف علیہ السلام ان سے جدا ہو گئے تو وہ اس تجلیات کا نظارہ نہ کر سکتے تھے تو لہذا وہ غم ان کو کھاتا چلا گیا اور وہ غم ان کو اتنا برا آیا کہ آپ اس تجلی اور اللہ کی اس انواری تجلیات کے اپنے سے جدا ہونے کے غم میں آپ نے اس قدر رونا شروع کیا کہ آپ کی آنکھیں جاتی رہی حضرات گرامی ایک دن گزرا دو دن گزرا کچھ دنوں کے بعد ایک قافلہ گویا کہ اس کنویں کے قریب سے گزر رہا تھا اس کافلے والوں نے کیا کیا گویا کے ڈول پھینکا جو پانی بھرنے کا ہوتا ہے ڈول جب زمین پھینکا کہ پانی ہم نکال دیں کنویں سے جب پانی نکالنے لگے تو اس میں حضرت یوسف بیٹھ گئے اور حضرت یوسف علیہ السلام کو جب انہوں نے کھینچا اور کھینچنے کے بعد جب حضرت یوسف علیہ السلام اوپر آئے جس کو قرآن بیان کرتا ہے وہ جا سیارت واردہم یا بشرا غلام جب نکالا گیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کا گویا کہ وہ حضرت گرامی چہرہ جو اللہ رب العزت کی تجلیات کا مدر تھا جب ان قافلے والوں نے دیکھا وہ کہنے لگے قالا یا بشرا ہاضا غلام ارے مبارک ہو اتنا پیارا اتنا خوبصورت بچہ اتنا پیارا اتنا خوبصورت بچہ اور فوراً قافلے والوں نے ان کو لے لیا مفسرین اس بات میں اختلاف کرتے ہیں بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس وقت حضرت یوسف کی عمر تیرہ سال تھی بعض کہتے ہیں کہ اس وقت حضرت یوسف کی عمر سترہ سال تھی اور وہ قافلے والے حضرت یوسف کو لے کر مصر کی طرف روانہ ہوئے جب وہ قافلے والے روانہ ہوئے تو بھائی اس قدر شاطر تھے کہ وہ ہر روز آ کر کنویں میں دیکھتے تھے کہ یوسف ہے کہ نہیں یوسف ہے کہ نہیں جب انہوں نے آ کر دیکھا تو یوسف علیہ السلام نہیں تو انہوں نے اس طرف پیچھا کرنا شروع کیا الیاز باللہ جب پیچھا انہوں نے کیا قافلے کو پا لیا قافلے میں حضرت یوسف کو دیکھ لیا قافلے والوں سے کہنے لگے ارے اس چور کو کہاں لے جا رہے ہو معذ اللہ اس چور کو تم کہاں لے جا رہے ہو یہ تو ہمارا غلام ہے یہ ہمارے گھر سے چوری کر کر بھاگا تھا اس کو ہم نے سزا دی ہے تو لہذا تم اس کو ایسا نہیں لے جا سکتے بلکہ اس کو ہم تمہیں چند درہم پر بیچیں گے انہوں نے کہا کتنے درہم چاہیے تو حضرت حسن بصری نقل فرماتے ہیں اور حضرت قطادہ اس قول کو لیتے ہیں کہ حضرت یوسف کا سودا سودا وہاں پر بیس درہم میں ہوا کتنے بیس درم میں تو یہ ظلم و ستم کی حضرت یوسف علیہ السلام پر انتہا تھی والد سے دور والدہ سے دور اپنے شہر سے دور گویا کے حضرات کم چینی کا عالم ہے اور اس قدر شدت اور گویا کے آپ پر اس قدم گویا کے امتحان کے بار آپ کے سر پر مسلط تھے لیکن آپ صبر جمیل کا گویا کے مجسمہ عظیم بن کر کھڑے ہوئے تھے اللہ اکبر کبیرہ جب آپ کی آمد مصر میں ہوئی اور جب آپ کو بازار میں کھڑا کر دیا گیا تو سارے مصر کے لوگوں کی توجہ کا مرکز آپ بن گئے کہ اتنا خوبصورت شخص جو آج تک کسی نے دیکھا نہیں روایت میں آتا یوسف علیہ السلام جب پانی پیتے تو وہ نظر آتا تھا اگر شربت پیے تو وہ نظر آتا تھا اندازہ کیجیے حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی کا اللہ اکبر کبیرہ مصر کا عزیز جو اس وقت موجود تھا اس نے حضرت گرامی اسے کسی نے خبر دی بازار میں ایک بہت خوبصورت غلام آیا ہے اس کو تم خریدو گے اب حضرت گرامی بونی لگنا الزملہ شروع ہو گئی کسی نے بیس گرم لگائے کسی نے سو گرم لگائے کسی نے ہزار گرم لگائے کسی نے دو ہزار گرم لگائے جب عزیز مصر وہاں پر پہنچا اور اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو اس کی اولاد نہیں تھی اس کے دل میں شوق پیدا ہوا کہ میں اسے خرید کر اپنا بیٹا بناؤں گا اللہ اکبر کبیرا اب جب حضرات گرمی بونی لگنا شروع ہوئی تو اس نے کہا ایسی نہیں یوسف کو ترازو میں بٹھاؤ اور ایک طرف سونا چاندی لگاؤ جتنا وزن اس کا ہوگا اتنے وزن کی سونا چاندی ہوگی اور اس کے بعد خریدا جائے گا اتنا مالدار تو کوئی تھا نہیں عزیز مصر نے لگائی شرط اور حضرت گرامی حضرت یوسف علیہ السلام کے وزن کے مطابق گویا کے سونا چاندی اور اور امبر گویا کہ اس وقت جو مہنگی چیزیں ہوا کرتی تھی اس کے عوض حضرت یوسف علیہ السلام کو گویا کے تولا گیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید لیا گیا قرآن اسی تفصیل کو بیان کرتا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو لے کر عزیز مصر اپنے گھر آیا اور گھر آنے کے بعد اپنی بیوی زلیخا سے کہا کہ یہ بچہ ہے جس کو میں نے خریدا ہے ایسے بھی ہماری اولاد نہیں ہے ہم اس کو بیٹا بنا لیں گے اور یہ ہماری گھر میں پرورش پائے گا عزیز مصر نے بڑی پیاری تربیت کی اور آپ کے لیے عمدہ لباس عمدہ کھانوں کا طریقہ گویا کہ جس طرح کے ساتھ شہزادے کی تربیت کی جاتی ہے بلکہ اس سے بڑے چڑھ کر عزیز مصر نے گویا کہ آپ کی تربیت کی قرآن کہتا ہے کہ جب آپ کا شباب کا وقت آیا اور آپ کی عمر بیس بائیس سال سے اوپر نکلی تو آپ کے شباب کا عالم یہ تھا کہ کوئی شخص آگ بھر کے آپ کو دیکھ نہیں سکتا تھا آپ کے شباب کا آنند یہ تھا کوئی شخص آپ کو آنکھ بھر کے دیکھ نہیں سکتا تھا زلے کے دل میں گویا کے غلط خیالات اٹھے اور اس نے کیا کیا جس کو قرآن نے بیان کیا ہے جس کی تفصیل بتانا یہاں پر ضروری بھی سمجھتا ہوں حضرات گرامی گویا کہ اس نے کئی دروازوں کو تارے لگا دیے اور حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف اس بات کی نسبت کی کہ آپ میری طرف رجوع کریں حضرت یوسف علیہ السلام نے اعلان نبوت نہیں کیا تھا لیکن نبی بننے سے پہلے بھی نبی جو ہوتا ہے وہ گناہوں سے معصوم ہوتا ہے گناہوں سے معصوم ہوتا ہے اس سے سغیرہ کبیرہ کا صدور نہیں ہوتا اللہ فرماتا ہے اس وقت ہم نے اپنی نشانی یوسف کے سامنے ظاہر کر دی جس نے یوسف کو بچا لیا اب اس سے دو جواب مفسرین دیتے ہیں کہ اللہ نے جو قرآن میں بیان فرمایا ہم نے اپنی نشانی ظاہر کی جس نشانی نے یوسف کو بچا لیا وہ دو بیان کرتے ہیں ایک یہ کہ اس وقت حضرت یوسف کو اپنے والد نظر آئے اور آپ کے والد انگلی سے اشارہ کر رہے ہیں کہ یوسف ہٹ جاؤ یوسف ہٹ جاؤ تو یہ ایک نشانی تھی اور مفسرین فرماتے دوسری نشانی کیا تھی وہ انبیاء اسمت انبیاء کو حضرت یوسف کے سامنے پیش کیا گیا کہ یہ تم جیسے لوگوں کا کام نہیں بلکہ تم تو وہ معصوم مخلوق ہو جن کو اللہ اپنے احکام کی تبلیغ کے لیے پیدا فرماتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام وہاں سے اپنی جان چھڑا کر نکلے حضرت گرامی زلیخا پیچھے آپ آگے آپ جس تیزی میں نکلتے چلے گئے دروازوں سے تالا ٹوٹ ٹوٹ کے زمین پر گر رہا تھا اور دروازے گویا کہ کھلتے چلے گئے جب آخری دروازہ کھلا تو سامنے عزیز مصر کھڑا تھا عزیز مصر کھڑا تھا آپ کا چہرہ عزیز مصر کی طرف تھا آپ کی پیٹ زلیخا کی طرف تھی زلیخا نے مکر کرتے ہوئے عزیز مصر سے کہا کہ یہ شخص مجھ پر غلط نظر رکھتا تھا اور اس نے میرے ساتھ یہ معاملہ کیا قرآن کہتا اسی وقت حضرت یوسف نے کہا میں ایسی برائیوں سے پاک ہوں بلکہ میں میں وہ شخص ہوں کہ جس نے پہلے یہ بات کی تھی کہ زلیخا میں تیرے قریب نہیں آ سکتا کیونکہ مجھے عزیز مصر نے مجھ پر بڑے احسانات کیے ہیں اور میں اپنے مالک کا نافرمان نہیں ہو سکتا میں اس کے پیٹ میں خنجر نہیں گھوم سکتا مجھ سے اس کام کا صدور نہیں ہو سکتا لیکن عزیز مصر کو اپنی بیوی کی بات گویا کہ زیادہ پیاری لگ رہی تھی تو اس وقت قرآن کہتا ہے کہ ہم نے یوسف کے لیے دلیل پیدا کر دی اور زلیخا کے ماموں کے گھر بچہ پیدا ہوا تھا جس کے چند مہینے ہوئے تھے حضرت یوسف نے کہا کہ تم میری اسمت کو داغدار کرتے ہو میری میری معصومیت اور میری شرافت کی گواہی یہ بچہ دے گا اور وہ بچے کو اللہ نے زبان عطا فرمائی اور اس بچے نے حضرت یوسف علیہ السلام کی پاکی کی گواہی دی کہ سنو اگر کمیز آگے سے پھٹا ہے تو یوسف گن اور اگر کمیز پیچھے پیچھے سے گویا کہ پھٹا ہے تو پھر غلطی زلیخا کی ہے تو جب بادشاہ نے معائنہ کیا تو قمیض پیچھے سے پھٹا ہوا تھا حضرت یوسف علیہ السلام کی اسمت کا معاملہ اس وقت درگزر ہو گیا حضرت گرامی گویا کے واضح ہو گیا اب کیا تھا لیکن بادشاہ مصر کو اپنی بیوی کی یہ بات گویا کے بہت بری لگی اس نے اس وقت تو معاملہ رفا دفا کر دیا کیونکہ گویا کے جرم اپنی بیوی پر ثابت ہو چکا تھا عزیز مصر کو حضرت یوسف سے محبت بھی بہت تھی اس نے معاملہ رفا دفا کر دیا علاقے میں لیکن شور ہو گیا کہ دیکھو زلیخا نے اپنے گھر میں غلام سے محبت کر لی اور اس کے ساتھ یہ معاملہ کرنا چاہا اب جب یہ گویا کے تہمت علاقوں میں مشہور ہونا شروع ہو گئی تو زلیخا نے گویا کے چالیس عورتیں جو اس وقت کی بڑی خوبصورت اور حسین عورتیں تھیں ان کو محل میں بلایا اور محل میں بلانے کے بعد ان کے ہاتھ میں پھل دیا پھل دینے کے بعد ان کے ہاتھ میں چھری دی کہا یہ لو اور تم مجھ پر تہمت لگاتے ہو کہ میں نے غلام کے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے تو میں اس غلام کو سامنے چلاتی ہوں اور یہ پھل لو اور یہ چھری لو شرط یہ ہے کہ تمہارے چہرے تمہاری نظریں اس کے چہرے کی طرف ہو اور چھریوں سے تم اپنے پھل کو کاٹو گی قرآن کہتا ہے کہ جس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کو آواز دی گئی اور یوسف علیہ السلام اپنے حجر اقبت سے باہر نکلے اور سامنے سے ہو کر گزرنے لگے اور عورتوں نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کے چہرے انور کی طرف نظر کی اللہ اکبر قریب کبیرہ قرآن کہتا ہے فقط ہننا کہ ان کی نظر میں ایسے غرق ہو گئے کہ ان کے ہاتھ کٹ گئے لیکن انہیں خبر نہیں تھی ان کے ہاتھ کٹ گئے لیکن ان کو خبر نہ تھی اللہ اکبر کبیرا گویا کے محبت میں اس قدر غرق ہو گئی ان کے جلبوں میں اس قدر غرق ہو گئی ان کی خوبصورتی سے اس قدر مانوس ہو گئی اور انہوں نے کہا یہ کوئی انسان نہیں یہ تو فرشتہ ہے انسان اتنا خوبصورت نہیں ہو سکتا یہ تو فرشتہ ہے اس وقت حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک قول مجھے یاد آتا ہے وہ کہتی ہیں کہ دیکھو مصر کی عورتوں نے یوسف کو دیکھ کر اپنی انگلیاں کاٹ لی تھی اگر وہ میرے حبیب کو دیکھتی تو دل کاٹ لیتی میرے حبیب کو دیکھ لیتی تو دل کاٹ لیتی اور اسی کی طرف تمہاری فاضر بری کرتے ہیں کہ حسن یوسف کو فرمایا حسن یوسف تک مصر میں ارے سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب ادھر حسن یوسف ہے ادھر حسن مصطفیٰ نہیں نام مصطفیٰ ہے ادھر کٹنے والی انگلیاں ہیں ادھر کٹنے والے سر ہے ادھر کٹوانے والی عورتیں ہیں ادھر کٹوانے والے مرد ہے کس طرح پیارا اشترا اشتہارا دے کر میرے امام نے شیر شاعری کی فتحت کو اجاگر کیا فرماتے ہیں حسن یوسف مصر میں زنا سر کٹاتے اندازہ کیجئے میرے امام کی فصاحت کا کہ دیکھیے دونوں واقعے کو اس سیارے کے ساتھ بھی بیان کر دیا اور مقام مصطفیٰ کو کس طرح اجاگر فرما دیا اللہ اکبر کبیرہ حضرات محترم جب ان کی انگلیاں کٹ گئی یوسف علیہ السلام گویا کہ اپنے حجرے میں تشریف لے گئے تو ان عورتوں نے کہا زلیخا اگر اپنی خیریت چاہتی ہو تو اس کو قید خانے میں بند کروا دو زلے نے عزیز مصر سے کہا یہ لڑکا مجھے اچھا نہیں لگتا دوبارہ تہمتیں باندھنا شروع کی میں یہ چاہتی ہوں اس کو جیل میں ڈال دیا جائے قید خانے میں ڈال دیا جائے اب ظلم دیکھیں یوسف علیہ السلام بے قصور اب تک جو واقعہ میں نے بیان کیا ہے اس میں ایک رائی کے دانے برابر بھی قصور حضرت یوسف کا نہیں ہے لیکن امتحان ان پر گویا کہ یہ بار ڈھائے جا رہے ہیں حضرت گرانی گویا دیکھ لیجیے آپ جب یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں ڈال دیا گیا گویا کہ ڈال کر لوگ بھول گئے ڈال کر بھول گئے اور سالوں کا سال ہونا شروع ہو گیا اس وقت ہوا ایسے مدبخ باورچی خانے کے ایک باورچی کو پکڑ لیا گیا اور اس پر یہ کیس دائر کر دیا گیا کہ یہ بادشاہ کو زہر دے رہا تھا اور اس کے ساتھ اس کے دوسرے ساتھی کو پکڑ کر قید خانے میں ڈال دیا گیا قید خانے میں دونوں سو رہے تھے ایک نے خواب دیکھا کہ میں انگور کا رس نچوڑ کر بادشاہ کو گویا کے پلا رہا ہوں اور دوسرے نے یہ خواب دیکھا کہ جناب میرے سر پر تھال ہے تھال میں روٹیاں ہیں روٹیوں کو پرندے نوچ نوچ کھا رہے ہیں دونوں صبح اٹھے حضرت یوسف سے کہنے لگے کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے تو یوسف علیہ السلام السلام اللہ کے نبی ہیں آپ نے پہلے اس وقت توحید کو بیان کیا اللہ رب العزت کی ایکتائی کو بیان کیا شرک کی تربیت کی ان کو مکمل طور پر تبلیغ کی اور ان کی طرف ایمان کی ان کو دعوت پیش کی اللہ اکبر کبیرہ پھر ان کے خواب کی تعبیر کی طرف متوجہ ہوئے فرمایا کہ دیکھ جو یہ کہہ رہا ہے کہ میں انگور نچوڑ کر بادشاہ کو پلا رہا ہوں یا شراب پلا رہا ہوں تو تیری تو گویا کہ رخصت ہو جائے گی تو بچ جائے گا اور تو جو یہ کہہ رہا ہے کہ میرے پھل پر تھال ہے اور تھال کو گویا کہ اس پر روٹیاں ہے ہے اور گویا کہ پرندے اسے نوچ نوچ کو کھا رہے تو تو مزاح کر رہے تھے ہم نے تو ایسا کوئی خواب دیکھا ہی نہیں ہے سورہ یوسف میں آتا یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے دیکھا یا نہیں دیکھا میں نے جو کہا وہ ہو کر رہے گا میں نے جو کہا وہ ہو کر رہے گا تم نے دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو حضرات گرامی ہوا کچھ اسی طرح سے ہی اللہ اکبر کئی سال گویا گزر گئے عزیز مصر نے خواب دیکھا عزیز مصر خواب دیکھتا ہے کہ سات سو کی سات بڑی گائیں کو کھا رہی ہیں اور اس کی تعبیریں اس نے لوگوں سے پوچھی لوگ تو تعبیر بتا نہ سکے لیکن جو آزاد ہو کر جو قید خانے سے نکلا تھا اس کو یوسف علیہ السلام نے کہا تھا کہ جب تو عزیز مصر سے ملے تو میری بے گناہی اور میری معصومی ان سے بیان کر دینا کہ میں بالکل بے گناہ ہوں اور میں معصوم شخص ہوں مجھ پر گناہ کا تو صدور ہو بھی نہیں سکتا یہ مجھے خواہ مخت قید خانے میں رکھ دیا گیا ہے اور قید خانے میں رکھ کر مجھے لوگ بھول گئے ہیں میری کوئی آزمائش ختم کی جائے لیکن وہ شخص باہر نکلا تو قرآن کہتا ہے کہ شیطان نے اس کو بھلا دیا لیکن جب بادشاہ نے یہ خواب کئی سال کے بعد دیکھا تو اسے یوسف علیہ السلام کی یاد آئی اور اس نے عزیز مصر سے کہا کہ جناب قید خانے زمانے میں ایک شخص ہے جو خواب کی تعبیر کرتا ہے حضرات محترم ہوا اسی طرح المختصر یوسف علیہ السلام کو قید خانے سے نکالا گیا یوسف علیہ السلام نے اس خواب کی گویا کہ تعبیر فرما دی تعبیر فرمانے کے بعد وہ تعبیر ہو بھی گئی دست کہاق کے متعلق گویا کہ تعبیر ہوا کرتی تھی اللہ اکبر کبیرہ اس کے بعد عزیز مصر کا انتقال ہوا المختصر یہ عزیز مصر کے انتقال کے بعد یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بنے یہ مصر کے بادشاہ بننے کے اس کے درمیان کئی واقعہ میں اس کو مختصر کر رہا ہوں جب حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بنے تو اس وقت ہوا ایسے کہ جہاں پر حضرت یعقوب علیہ السلام رہتے تھے وہاں پر فاقے کی ایک گویا کہ لہر دوڑ پڑی حضرات محترم وہاں پر قحط پڑ گیا وہاں کے لوگ مصر آ کر بادشاہ سے امداد لینے کے لیے پہنچے اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام لوگوں کو امداد دے رہے تھے تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام جو بھائی آئے ہیں وہ بھائی آئے ہیں اور گویا کہ بھائی آئے دو دفعہ ایک دفعہ بنیامین کو نہیں لائے تھے آپ نے بھیجا پھر وہ بنیامین کو لے کر آئے جو آپ کا سگا بھائی تھا آپ نے سارے بھائیوں کو بلایا اور اعلان کیا کہ جناب ان کو ہر طریقے کی سہولت دی جائے مال و عذاب دی جائے ساری چیزیں دی جائے اور دسترخوان لگا دیا گیا اور دسترخوان اس طرح لگایا آپ نے باورچی سے کہا کہ دسترخوان ایسا لگاؤ کہ دو دو آدمی ایک دوسرے کے سامنے بیٹھ سکے جب یہ سارے بیٹھ جائیں گے تو میرا بھائی جب بیٹھے گا تو آگے میرے بھائی کے سامنے کوئی جگہ نہیں ہوگی اس لیے کہ جب یہ سارے بیٹھ جائیں گے تو ایک بندہ خالی ہوگا تو حضرت گرامی جب سامنے سب بیٹھنے لگے تو حضرت یوسف علیہ السلام کے جو سگے بھائی تھے جب وہ بیٹھے تو ان کی نیابت کرنے والا ان کا مخاطب ان کا گویا کہ ہم جام کوئی نہ تھا وہ رونے لگے حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے پوچھا تم کیوں روتے ہو اس نے کہا کہ میرا بھائی یوسف کاش وہ زندہ ہوتا تو وہ آج میرے سامنے بیٹھ جاتا حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر رویا رونا آیا آپ نے اپنے جذبات پر کنٹرول کیا آپ نے فرمایا چلو یوسف نہیں تو کیا ہوا میں تمہارا بھائی بن جاتا ہوں آپ گویا کہ وہاں پر اس کو ذرا اپنے اوپر بندہ لے تو حضرت گرانی حضرت یوسف کے دل کی کیفیت کو بندہ اچھی طرح سے پہچان سکتا ہے کہ اس وقت حضرت یوسف کے جذبات کا عالم کیا ہوگا کہ کئی سالوں کے بعد اپنے سگے بھائی کو دیکھ رہے ہیں لیکن برملا اظہار نہیں فرما رہے خیر آپ نے کھانا وغیرہ تناول فرمایا کہ آپ کے بنیامین بھائی نے یہ بھاپ لیا کہ ان کا دل میرے لیے بڑا نرم ہوتا ہے خیر جب آپ کو بہت زیادہ خلبت یوسف علیہ السلام کے ساتھ ملی تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس راز کو کھول دیا اور آپ نے کہا کہ تحقیق نہیں یوسف تمہارا بھائی ہے لیکن یاد رکھو یہ بات ان بھائیوں کو مت بتانا ایسا کرو ابھی تم یہ مال و اسباب لے کر تم چلے جاؤ والد صاحب کے پاس اور والد گرامی کو گویا کہ ان کی خیر خرید معلوم کر لو بنیامین نے کہا حضور میں تو آپ کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا کیونکہ کئی سالوں کے بعد میں نے آپ کو دیکھا اب میں نہیں جاؤں گا کچھ ایسا کام کیجئے کہ میں آپ کے پاس رہ جاؤں ورنہ یہ بھائی مجھے لے جائیں گے آپ نے فرمایا چلو ٹھیک ہے تو اس زمانے میں اناج ناپنے کا ایک پیمانہ ہوا کرتا تھا پیالہ وہ بہت مہنگا ہوا کرتا تھا وہ صرف بادشاہ کی ملکیت میں ہوتا تھا اور اس کے حکم سے کسی کے تصرف میں جاتا آپ نے فرمایا دیکھو میں کسی شخص سے کہتا ہوں کہ یہ پیالہ تمہارے گویا کے سامان میں ڈال دو اور میں تلاشی کرواؤں گا جب تمہارے سامان میں یہ پیالہ نکلے گا تو تم نے کہہ دیا جائے گا کہ جناب یہ تو چور ہے تو لہٰذا اس کو ہم گویا کہ جیل میں ڈالیں گے اس کو ہمارے حوالے کر دو اور تم سارے سب کے سب چلے جاؤ اور ہوا یوں ہی حضرت گرامی جب ان کی خواہش کا اظہار ہوا کہ میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں حضرت یوسف کے کہنے پر وہ پیالہ اور اللہ فرماتا یہ ترکیب ہم نے یوسف کو سکھائی قرآن میں آتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے یہ ترکیب ہم نے یوسف کو سکھائی اور یوسف علیہ السلام نے وہ پیالہ آپ کے کہنے پر حضرت بنیامین کے گویا کے سامان میں ڈال دیا گیا اور جب بھائی سارے جانے لگے تو اعلان ہوا کہ تم میں سے ایک چور ہے جو بادشاہ کے دربار سے کوئی چیز چرا کر نہیں جا رہا ہے انہوں نے کہا ہم نے تو کوئی چوری بھی نہیں کی ہے تو کہا تلاشی کر لیتے ہیں جب تلاشی کی گئی تو ان بھائیوں سے تو کچھ نہیں نکلا بنیامین سے یہ پیارا نکل گیا آپ نے فرمایا بس اب یہ یہیں پر رہیں گے تم جا سکتے ہو تو کہا نہیں ہمارے والد صاحب کو ہم کیا جواب دیں گے وہ تو کہیں گے پہلے تم نے میرے بیٹے یوسف کو لے گئے اور بنیامین کو بھی لے گئے تو گویا کہ ابھی میرے زخم تازہ ہی تھے تم نے مجھے دوسرا زخم دے دیا ہم اپنے والد کو کیا جواب دیں گے انہوں نے کہا نہیں جناب فیصلہ ہو چکا ہے ہمارے وقت کا حکم یہی ہے کہ جناب یہ بچہ یہ شخص جو ہے وہ یہاں پر رہے گا ہم اس کو چاہے قید خانے میں ڈال دیں چاہے اس کو رہا کر دیں یہ ہماری مرضی الغرض وہ سارے بھائی روتے پڑتے حضرت گرامی حضرت یعقوب کے پاس پہنچے اور حضرت یعقوب سے انہوں نے ارض کی کہ ابا حضور ہوا کچھ اس طرح سے ہے کہ بھائی نے چوری کر لی اور چوری کرنے کے بعد ہم نہ کہتے تھے کہ آپ کے دونوں بیٹے چور ہیں یوسف نے بھی چوری کی ہے اور اس نے بھی چوری کی اور بادشاہ مصر نے اس کو گویا کہ اپنے قبضے میں لے لیا ہے اور ابا حضور اگر آپ کو ہماری بات جھوٹی لگتی ہے تو قافلے والے سے پوچھ لو حضرت یعقوب علیہ السلام نے پھر عزیز مصر کے لیے خط لکھا کہ آپ کی ہم پر بڑی نوازشیں ہیں اور آپ نے ہماری بڑی امداد فرمائی میرا بیٹا یوسف مجھ سے کھو چکا ہے میں چاہتا ہوں کہ اس میرے بچے کو تم میرے پاس واپس کر دو یہ خط لے کر حضرات گرامی جب وہ بھائی دوبارہ لوٹتے ہیں حضرت یوسف کے پاس اللہ رب العزت نے امین کے ذریعے بتا دیا کہ یعقوب علیہ السلام تمہارے والد کا خط آ رہا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس جب جیسی وہ پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائیوں سے سلام کے نام سے پہلے کہا اپنے ابا کا خط تو دکھائیے تو جب خط لیا اور جب آپ نے پڑھا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور آپ نے گویا کہ وہ ساری تعبیریں ان کی مان لی اور ہوا حضرات گرامی اس طرح المختصر یہ کہ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا یوسف ہونا گویا کے ظاہر فرما دیا اور آپ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کے لیے کہا کہ ان کی طبیعت کیسی ہے تو بھائی بڑے شجر رہ گئے کہ جناب آپ یوسف ہیں ہم نے تو آپ کے ساتھ بڑا ظلم کیا آج وقت آپ کے ہاتھ میں آج وقت کے ہاتھ میں آج جو چاہے آپ کر سکتے ہیں لیکن حضرات گرامی شخص وہی ہے کہ جس کے ہاتھ میں اقتدار اور وہ آدمی دکھائے ایک غریب آدمی اگر آدمی دکھائے تو کیا بڑی بات وہ غریب آدمی دکھائے گا لیکن ایک امیر اور کبیر ہو وہ آدمی دکھائے اس کو آج بھی کہا جائے ایک وقت کا حاکم ہو وہ کسی کو معاف کر دے تو ایک بات ہوگی ایک کمزور آدمی اگر کسی شخص کو معاف کر دے تو کون سی بڑی بات وہ پہلے بدلہ لے نہیں سکتا تھا لیکن بدلہ لینے کی طاقت ہو اس کے بعد اگر حضرات گرانی معاف کر دیا جائے تو اس کا اجر اللہ کی بارگاہ میں کیا ہوگا اللہ اکبر کبیرہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا اور والد گرامی کی بات پوچھی تو کہنے لگے والد گرامی آپ کی یاد میں رو رو کے گویا کے نابینا ہو چکے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا قمیض اتارا اور قمیض اتار کر بھائیوں کو دیا اور کہا اس حبو بھی قمیض لہٰذا فالق والا وجی آتی بسیرا یہ قمیض میرا لے جاؤ اور میرے والد کے چہرے پر ڈال دو اور جب یہ میرا قمیض والد کے چہرے پہ ڈال دو گے تو اللہ ان کو آنکھیں دے دے گا اب دیکھیے شفا دینا اللہ کا کام ہے آنکھیں دینا اللہ کا کام ہے یہاں پر دیکھیے واضح انداز میں موجود ہے یوسف علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ جاؤ والد صاحب کو کہو تصویر پڑھو جامع والد صاحب کو کہو دو رکعت نفیل پڑھ کے دعا کر لو وہ بھی طریقہ صحیح تھا لیکن یوسف علیہ السلام نے اپنی قدرت کے اختیار کا اظہار فرمایا جو اللہ نے آپ کو عطا فرمائی تھی آپ نے فرمایا میرا قمیض لے جاؤ جس طرح کے حضرت ابراہیم کی قمیض نے اپنی برکت کنویں میں دکھائی تھی تو یہاں پر اللہ کے یہ برگزیدہ بندے ہیں کہ جو چیز ان کے جسم سے مس کر جاتی ہے وہ اعلیٰ اور عرفہ ہو جاتی ہے اللہ اکبر کبیرہ حضرات محترم حضرت یوسف علیہ السلام کا قمیض لے کر جیسے ہی باہر جا رہے ہیں اب قمیض بہت دور ہے قرآن کہتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے ایک لمبی خوشبو خوشبو لی کہا مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے کہا مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے حضرت محترم جب وہ قمیض لا کر آپ کے پاس رکھا گیا اور جس طرح حضرت یوسف نے کہا تھا اسی طرح کیا گیا گویا کے قمیض کو لے کر حضرت یعقوب کے چہرے پر ڈالا گیا اور چہرے پر ڈال کر ہٹایا تو اللہ نے آپ کو آنکھیں دے دی تو دیکھیے آنکھیں تو اللہ ہی دیتا ہے کوئی کہے کوئی دے نہیں سکتا جو آنکھ دے وہ خدا تو میں نے کہا یوسف علیہ السلام کے قمیض نے آنکھ دے دی تو یہ خدا ہو گئے تو اگر قمیض خدا ہوا تو پہننے والے کو کیا کہو گے تو جو جواب تمہارا ہوگا وہ جواب ہمارا ہوگا اور ماننا پڑے گا اللہ رب العزت اپنے پیاروں کے گویا کے تبرکات اور اثارات کریمہ کے اندر ایسے فیوز کے فرما دیتا ہے کہ حضرات گرامی وہ چلتے پھرتے کئی مردوں کو جلا دیتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ حضرات گرامی حضرت یعقوب علیہ السلام المختصر وقت میرے پاس آخر میں کچھ نہیں رہا میں اتنا بول کر اپنی تقریر ختم کرتا ہوں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوئی ملاقات ہونے ہونے کے بعد آپ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو اور امام راضی لکھتے ہیں اللہ نے آپ کی فوج شدہ والدہ کو زندہ کیا زندہ کیا اور وہ اس نے انہوں نے آپ سے ملاقات کی اور حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی والدہ کو اور اپنے والد کو اپنے تاج پہنا کر اپنے تخت پر بٹھایا اور اس کے بعد جیسی تخت پر بٹھایا تو سارے گیارہ کے گیارہ بھائی آپ کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے اور تعظیمی سجدہ آپ کو کیا تو حضرت یعقوب نے کہا بیٹے دیکھ آج تیرے خواب کی تعظیم صحیح ہو گئی کہ گیارہ سورج گیارہ ستارے گیارہ چاند تجھے سجدہ کر رہے ہیں اور آج دیکھ لے وہی موقع آ چکا ہے اور تعبیر تیری سچ ہو گئی کچھ سال حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف کے ساتھ رہے پھر آپ آپ کا انتقال انتقال ہو گیا گیا کے کے بعد کو دفن کر دیا اس تقریباً بائیس سال یا تیئیس سال علماء نے فرمایا اتنے سال حضرت یوسف علیہ السلام بھی حیات رہے آپ کے نکاح زلیخا کے ساتھ ہوا اولاد ہوئی نکاح کے بعد اولاد بھی ہوئی اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کا انتقال ہوا پھر دریائے نیل جب آپ کو دفن کرنے کی بات آئی تو آپ کو تابوت میں رکھ دیا گیا تابوت میں رکھنے کے بعد دریا نیل کے دائیں طرف آپ کو دفن کیا تو جہاں آپ کو دفن کیا وہ جگہ پوری سبزہ سبزہ ہو گئی تو لوگوں نے کہا جناب جب ان کو وہاں دفن کرو گے تو بائیں طرف دائیں طرف تو سبزہ ہو گیا اب بائیں طرف سبزہ کہاں سے آئے گا تو پھر آپ کے تابوت کو وہاں سے نکالا گیا پھر بائیں طرف رکھا گیا جب بائیں طرف رکھا گیا تو بائیں طرف سبزہ سبزہ ہو گیا تو یہ انبیاء کرام کے مقام حضرات گرامی اس لیے کہتے ہیں مر گئے مردود نہ فاتحہ نہ درود لیکن حضرات گرامی اب دائیں والے انکار کرنے لگے کہ اب کیا ہوگا اللہ اکبر کبیرہ تو ایک جگہ ایسی تھی جہاں سے دریائے نیل کچھ گویا کے ٹھہر کر گزرتا تھا کچھ خشکی کی جگہ تھی وہاں پر بیچ دریا کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کے تابوت مبارکہ کو لے جا کر وہاں پر دفن کیا گیا جب آپ کو دفن کر دیا گیا تو ارد گرد کی ہر چیز سبزے سے بھر گئی اور آپ کے تابوت مبارکہ کی برکت یہ تھی کہ جب حضرت موسا علیہ السلام فرعون سے نکلے اور آپ گویا کے دریا عبور کرنے کے لیے پہنچے تو اللہ رب العزت نے ایک ہوا چلائی کہ جس کے آپ کے جانوروں کے چہرے پھر گئے اور وہ پیچھے کی طرف ہو گئے وہی آئی کہ موسا یہاں سے یوسف علیہ السلام کے تابوت کو لو پھر راستہ ملے گا حضرت موسا علیہ السلام نے اپنے لشکر میں اعلان کیا کہ یوسف علیہ السلام کی قبر کس کو پتا ہے سب خاموش ایک بڑیا کھڑی ہوئی اس نے کہا مجھے پتا ہے اس بڑیا سے آپ نے پوچھا کہاں پر ہے کہا کہا ایسا تھوڑی بتاؤں گی کیا چاہیے تمہیں کہا جنت میں اپنا پڑوسی بناؤ یہ حدیث کون سی ہے میں پوری حدیث سنانا چاہتا ہوں سرکار علی سراط اسلام کے پاس ایک آرابی آیا اور اس نے سرکار علی سراط اسلام سے بات کرنا چاہی نبی پاک بات کر رہے مصروف تھے وہ بار بار سرکار سے کہتا یا محمد علینا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف دیکھو تو سرکار اسے کہتا ہے اچھا جا پھر سرکار بات کرتے تو پھر وہ بیچ میں مخل کرتا پھر سرکار بات کرتے تو پھر بیچ میں مداخلت کرتا تو تیسری دفعہ سرکار نے اس کی طرف توجہ کی فرمایا سل معاشیتا مانگ تو کیا مانگتا ہے تو حضرت علی کہتے ہیں تبرانی کی کی حدیث حدیث کبیر ہے حضرت علی کہتے ہیں فغتبنا ہم نے رش کیا گا کہ صلی اللہ جنت ابھی یہ تو سرکار سے جنت مانگے گا کیونکہ سرکار نے اس سے اتنے گویا کہ حسرت سے پوچھا کہ مانگ تو کیا مانگتا ہے تو صحابہ کرام کہتے ہیں ہمیں بڑا رشک آیا کہ اب یہ سرکار سے جنت مانگے گا لیکن اس نے کہا مجھے ایک اونٹ چاہیے سرکار نے فرمایا اور تو کہا اونٹ کے ساتھ اس کے مال و عذاب چاہیے دے دیا جب وہ چلا گیا تو اب یہ حدیث جو میں سنا رہا ہوں سرکار نے خود بیان کی ہے سرکار نے فرمایا اس اعرابی سے تو اچھی وہ موسا علیہ السلام کے زمانے کی عورت تھی کہ جب موسا نے ان سے کہا کہ کیا مانگتے ہو تو اس عورت نے کوئی اونٹ نہیں مانگا کوئی گھوڑا نہیں مانگا کوئی بستر نہیں مانگا بلکہ یہ کہا کہ میں جنت میں آپ کا پڑوس چاہتی ہوں تو حضرت موسا نے کہا کچھ اور مانگ لو اس نے کہا نہیں یہی چاہیے اگر دینا ہے تو بولو تو بتا دیتی ہوں ورنہ نہیں تو حضرت موسا نے کہا کچھ اور مانگ لو تو اس نے کہا نہیں تو اللہ نے وہی فرمائی کہ یا موسا تو آتا ہے ہاں۔ اے موسا تو عطا کر دے حدیث کے الفاظ تو عطا کر دے اور حضرت موسا نے کہا جا تجھے جنت میں میرا پڑوس عطا ہو گیا اور اس وقت حضرت اس, اس بوڑھی نے حضرت یوسف علیہ السلام کے تابوت کی نشاندگی کی اور حضرت یوسف علیہ السلام کے تابوت کو حضرت موسا علیہ السلام نے اپنے سر پر رکھا اور سر پر رکھ کر نکلے تو اس تابوت کی برکت سے سمندر نے بھی آپ کو راستہ دے دیا دریا نے بھی آپ کو راستہ دے دیا خشکی نے بھی آپ کو راستہ مل گیا تو اس تابوت کی برکت تھی دعا کیجیے سورہ یوسف کا جو احسن قصص جس کو قرآن نے کہا ہے کما حق ہم اس پر بیان کر بھی نہیں سکتے نہ ہمارے پاس وہ فتحت اور بلاغت ہے نہ ہمارے پاس وہ جوش و جذبہ ہے نہ وہ ایمانی قوت ہے حضرات گرامی جو سورہ مبارکہ کے اندر موزم ہے لیکن پھر بھی حضرات گرامی جو ہم نے کوششیں کی ہیں مولا کریم ہم کوشش کے قابل بھی نہیں جو ٹوٹی پھوٹی کوشش کی ہے اس کلام اللہ کی برکت سے مولا کریم اپنی بارگاہ میں شکر مقبول کا مولانا کریم حضرت یوسف علیہ السلام کی و برکات ہمیں متمتع فرما تمام انبیاء کرام کی و برکات ہمیں متمتع فرما مولا کریم تیری بارگاہ میں حضرت یوسف علیہ السلام کے اس قصص سے مبارکہ کا واسطہ پیش کرتے ہیں حاضران مجلس کے تمام جائز مقاصد کو اپنی بارگاہ میں شرف مقبول عطا فرما ہمارے روزوں کو ہماری عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما مولا کریم اس کلام اللہ کی برکت سے دوران تکلم جو بھی کوتاہیاں غلطیاں ہوئی ہوں چاہے آمدن ہوئی ہو چاہے سہمن ہوئی ہو چاہے جہرن ہوئی ہو چاہے سرن ہوئی ہو چاہے خطان ہوئی ہو اپنے حبیب کو فرما ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرما ہمارے امال کی حفاظت فرما ہمارے جان و مال کی حفاظت فرما واسطہ پیارے کا ایسا ہو کہ جو سنی مرے یہ نہ فرمائیں تیرے شاہد کے وہ فاجر گیا عرش پر دھومے مچے کہ وہ مرد صالح ملا فرش پر ماتم مچے کہ وہ طیب و طاہر گیا ہم سیاہ کاروں پہ بھی یا رب تپیش محشر میں سایہ افغن ہو تیرے پیار کے پیارے گیسو واخر دعوانا الحمد للہ العالمین